عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزے کو گاڑنے کا حکم دیتے وہ جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی کیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلافہ نے اسی وجہ سے برچھا سعات رکھنے کی عادت بنا لی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چورانوے